السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ الا واشد واشد اللہ اللہ اللہ اللہ الہ وحدہ لا لا شریک محمد عبدہ رسول صلوات وسلم علیہ وعلى وعلى اصحابہ ومن اهتدى واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد کے فضل و کرم سے پھر دوبارہ عقید واسطیہ کی شرح شروع کی جا رہی ہے جو تقریباً ڈیڑھ مہینے سے بند تھی آج سے انشاءاللہ دوبارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ابرامین ہم سب کے عقیدے کی اعمال کی اخلاق کی صلاح فرمائے اس سے پہلے جس پر گفتگو ہوئی تھی وہ تقدیر کے درجات پر اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ تقدیر کے چار درجات ہیں دو درجے کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے پہلا درجہ علم اور دوسرا درجہ کتابت مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ہر مخلوق کی تقدیر کو اس کی قسمت کو لکھ دیا ہے تقدیر کا مطلب ہوتا ہے قسمت کہ اللہ رب العامین نے ہر مخلوق کی قسمت میں جو چیز لکھ دی ہے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے وہ چیز ہو کر کے رہے گی اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا اہم رکن ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں انہی میں سے تقدیر پر ایمان لانا تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے اگر کوئی کہے میں تقدیر نہیں مانتا تو وہ کفر کا کام کرتا ہے تو تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں یا ہر مخلوق کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر ہر شخص کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جیسے فیصلہ کیا ہے جیسے لکھا ہے وہ ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوتی ہیں اس کو تقدیر کہا جاتا ہے اس تقدیر کے چار درجات ہیں پہلا درجہ علم کہ اللہ رب العالمی نے جو کچھ بھی لکھا ہے ہمارے تعلق سے جو فیصلہ کیا ہے ہر مخلوق کے تعلق سے وہ علم کے مطابق کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے پتا سوکھتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے پتا گرتا ہے چونٹی مرتی ہے پیدا ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے ہم سانس لیتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو علم رہتا ہے بلکہ ہماری جو پلک ہم جھپکتے ہیں اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو رہتا ہے ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو تو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو لکھ دیا ہے تو پہلی چیز علم ہے اور دوسری چیز ہے لکھنا کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے جیسا اللہ نے لکھا اسی کے مطابق ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں قرآن و حدیث سے ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آج در تقدیر کے جو دو مزید درجات ہیں باقی درجات ان کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک چیز ہے مشیت اور دوسری چیز ہے خلق یعنی پیدا کرنا مشیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ چیز ہوتی ہے انسان کا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اولاد شادی بیاہ موت زندگی پتے کا گرنا آسمان و زمین کے اندر جو حوادث ہوتے ہیں سورج کا نکلنا سورج کا ڈوبنا رات اور دن کا آنا جانا دنیا اور کائنات کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب وہ چیز ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو چیز نہیں ہوگی اس کو مشیت کہا جاتا ہے چوتھی چیز کیا ہے خلق یعنی اللہ ہربلامن نے ہر چیز کو پیدا کر دیا اللہ سب کا خالق ہے کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز مخلوق ہے اللہ ان سب کا رب ہے اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے اور مالک ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے عرش بھی مخلوق ہے کرسی مخلوق ہے آسمان و زمین ہم اور آپ ہم جو عمل کرتے وہ بھی کیونکہ ہم مخلوق ہیں ہم سے پیدا ہونے والی ہر چیز بھی مخلوق ہے وہ اللہ خلق مت عمل اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ابامن سب کا خالق ہے اللہ ابامن سب کا رب ہے تو یہ تقدیر کے دوسرے درجے ہیں دو درجے پہلا درجہ علم نمبر دو کتابت کہ اللہ نے اس کو لکھ دیا نمبر تین مشیت کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے کہ علم اور اللہ نے اس کو لکھا اور وہ ساری چیزیں کیسی ہوتی اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ جب چاہتا اللہ اس کو اولاد دیتا ہے جب چاہتا اس کی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے بارے میں چاہتا ہے تب اس کی مخلوق تب اس کی موت ہوتی ہے تو دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے اللہ کی مشیت اس کو شامل ہوتی ہے یہ تیسری چیز ہوگی چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کے سب مخلوق ہے اللہ سب کا خالق ہے اللہ عرش پر مستوی ہے عرش پر جلوہ افروز ہے اللہ کے علاوہ دنیا اور کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر چیز مخلوق ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو یہ تقدیر کے چار مراتب ہیں ان چاروں چیزوں پر ایمان لانے کے بعد کسی کی تقدیر پر ایمان مکامل اور مکمل ہوتا ہے یہ چار چیزیں علم اور کتابت اور مشیت اور خلق یعنی پیدا کرنا کہ اللہ غلامی نے ہر چیز کو پیدا کیا تو دو چیزیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں علم اور کتابت آج مزید دو چیزیں پڑھیں گے اس کے تعلق سے مصنف امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ امت الثانیہ فہی مشیت اللہ نافذہ و قدرت الشاملہ ایمان بالقدر کے درجات میں سے دوسرا درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کے مطابق ہر چیز ہوتی ہے وہ قدرت الشاملہ اور اللہ ابراہین کی قدرت کاملہ کہ اللہ ابراہین ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کی وجہ سے کوئی چیز دنیا کے اندر ہوتی ہے اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے دو درجے بیان کیے ہیں اور ہر درجے کے اندر دو درجہ ہو گیا آ گیا ہے ٹھیک ہے جیسے پہلا درجہ انہوں نے بیان کیا تھا علم علم میں کتابت بھی آ گیا اور دوسرا درجہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اس مشیت کے اندر خلق پیدا کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ آگے مصنف بتائیں گے تو یہ اختلاف نہیں ہوا کہ ہم نے کہا کہ تقدیر کے چار درجات ہیں یا مصنف بتاتے ہیں دو درجات ہیں دو درجات میں چاروں کو انہوں نے سمیٹ دیا ہے چاروں کو انہوں نے بیان کر دیا لیکن دو درجے کے تحت ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو درجوں کے اندر چاروں درجات کو بیان کر دیا ہے تو مشیت کے اندر پیدا کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ آگے مصنف بیان کریں گے تو فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ تقدیر کے درجات کا کیا ہے کہ اللہ ابرامین کی مشیت نافذہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ ابرامین قدرت ہر چیز کو شامل ہے وہ ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا بے انما شاہ اللہ کان کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا معلوم یہ شاہ علم کن اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا وہ ان معافی سماوات و مافل اردمن حرکت ولا سکون اللہ بسی اللہ سبحان تعالیٰ اور یہ کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی حرکت ہوتی ہے اور جو بھی سکون ہے ٹھہراؤ ہے جو بھی حرکت ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے یہ جو بھی آسمان و زمین کے اندر پوری کائنات کے اندر حرکت ہوتی ہے جو ٹھہراؤ ہے کچھ بھی چیز ہوتی ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد ہی ہوتی ہے سورج کا نکلنا اس کا ڈوبنا یا اسدیف زلزلوں کا آنا ہوا کا چلنا پتوں کا گرنا مخلوقات کی تخلیق یا پیدائش یا موت اور زندگی ہمارا سانس لینا ہمارا پلک جھپکنا ہمارا بات کرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ جو بھی دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہر کی مشیت کے بعد ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تب وہ چیز ہوتی اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا اللہ نے جس کے لیے اولاد نہیں چاہے اس کے لیے اولاد نہیں پیدا ہوئی اللہ نے جس کے لیے شفا نہیں چاہے اس کو شفا نہیں ملی دنیا کے سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیے شفا نہیں ملے گی اس کو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی تو اس کو شفا نہیں ملے گی تو اللہ ہر العالمین کی مشیت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی چیزیں نہیں ہیں تو کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ ہاں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک مشیت شرعی یعنی مشیت شرعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں لوگ اللہ پر ایمان لائیں یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے یہ پسند اللہ العالمین کی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی بات نہیں کرتے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے بہت سارے لوگ ہیں جو توحید پر نہیں ہیں روزہ نماز نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اللہ کی پسند کیا ہے کہ اللہ ابراہین ایمان کو محبت کو عبادت کو ان تمام چیزوں کو پسند کرتا ہے اللہ فرتا فرماتا العباد القفر اللہ ابراہین اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کا کفر کریں انکار کریں اس پر اللہ راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے لیکن دنیا کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک دوسری مشیت ہے جس کو مشیت کونیا کہا جاتا ہے کونی مشیت یعنی کائنات اور نظام کے تحت حکمت کے تحت وہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں اگر کفر نہ رہے تو اہل ایمان کی اہمیت نہیں ہوگی اللہ نے پیدا کیا ہم سب کو آزمائش کے لیے تو کفر ہے تب بندوں کی آزمائش ہوتی ہے انسان کے پاس بیماریاں آتی ہیں اب آپ کہیں کہ بیماری اچھی چیز تو نہیں ہے تو کیسے بیماری آتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں بیماری آتی ہے انسان اللہ کے قریب آتا ہے توبہ کرتا ہے روتا گر ہے انسان اپنے اعمال پر نظر ڈالتا ہے کہ ہم سے کیا خطا ہو رہی ہے ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے انسان توبہ کرتا ہے تو اس میں بھی دیکھیے مسلحت ہوتی ہے ڈاکٹر ہوتے ہیں اگر کوئی دنیا بیمار نہ ہو تو ڈاکٹروں کی روزی روٹی کیسے چلے گی نہیں چلے گی نا ان کی تو یہ بہت ساری چیزیں اللہ ابراہین کی حکمت کے تحت ہوتی ہیں اس حکمت کو یا اس مشیت کو مشیت کونیا کہا جاتا ہے یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے اگر سب پوری دنیا کے لوگ برابر ہو جائیں گے مال میں تو دنیا کا نظام چلے گا نہیں چلے گا اللہ نے فرق رکھا ہے امیر ہیں فقیر ہیں صحت مند ہیں اور مریض ہیں اللہ نے فرق رکھا ہے کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں یہ اللہ نے فرق رکھا ہے کیوں تاکہ آزمائش ہو ہماری اگر کفر فرشتوں کی آزمائش نہیں ہوتی ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر کفر نہیں ہے وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ان کی آزمائش نہیں ہوتی فرشتوں کی انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اللہ ابراہین نے کیا فرمایا الزی خلق القم تبارک الضیبل حوالہ کلشین قدیر الزی خلق المۃ الحت علیم ائم آسن و عملہ کہ اللہ نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کے اچھے عمل کرنے والا کون ہے دنیا پوری کی پوری ابتلاح اور آزمائش ہے یہاں اللہ ابراہین ہماری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے بیماری آتی ہے صبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ آزمائش کرتا ہے کفر ہے دنیا کے اندر آپ ایمان کے راستے کو اختیار کرتے ہیں کفر کے راستے کو اللہ ابراہین ہماری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے بات پر بندگی پر قائم رہتے ہیں یا کفر اور سرکشی اور نافشکری کرتے ہیں اللہ ابراہین ہماری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے تو دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جو اللہ کی قونی مشیت کے تحت ہوتی ہیں وہ دنیا کی میں نظام چلانے کے لیے وہ ضروری ہے وہ اللہ تعالی حکیم ہے حکمت کے تحت وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا نہیں ہے لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ساری چیزیں ہوں جیسے آپ آپریشن نہیں کروانا چاہتے انسان بیمار ڈاکٹر کہتا آپریشن کرنا پڑے کوئی نہیں چاہتا آپریشن کروانا لیکن انسان نہ چاہتے ہوئے آپریشن کروانا اس کی مجبوری ہوتی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ پاؤں نہیں کاٹیں گے تو پورا زہر آپ کے جسم کے اندر شرائط کر جائے گا انسان پاؤں کو کٹوا دیتا ہے لیکن نہیں چاہتا پاؤں کٹوانا اس کی مرضی نہیں ہے لیکن پھر بھی حکمت کے تحت پاؤں کٹواتا ہے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے زندگی کے لیے کہ اگر پاؤں رہے گا تو پھر پورا جسم بیکار ہو جائے گا پورے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان پاؤں کو کٹواتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے انسان آپریشن کرواتا ہے آپریشن نہیں کروائے گا تو بیماری پھیل جائے گی مرض بڑھ جائے گا زہر پھیل جائے گا پورے جسم کے اندر انسان نہ چاہتے بھی دوا بہت کڑوی ہے لیکن انسان کھاتا نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں کھاتا ہے اس لیے کھاتا ہے کہ تاکہ اس کو شفا مل جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس کو کرتا ہے حکمت کے تحت مصلحت ہے اس کے اندر تو ایسے ہی اللہ رب غلامین کی مسلحتیں ہیں اللہ رب کی حکمتیں اسے اللہ رب الامن دنیا کے اندر فرق رکھا براتی رکھ کے سب بادشاہ ہو جائیں گے تو پھر بادشاہ کی جوتی کون سیدھی کرے گا بادشاہ کی بات کون مانے گا دنیا کا نظام کیسے چلے گا سب سب اگر ڈائریکٹر ہی ہو جائیں اور سب کے سب مالدار ہی ہو جائیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا کون کس کے گھر کام کرنے جائے گا کمپنیاں کیسے چلیں گی کون کس کی کس کمپنی میں کام کرے گا نہیں کرے گا انسان ہمارے پاس بھی مال ہمارے تمہاری ضرورت نہیں ہے اس لیے اللہ اللہ نے دنیا کے اندر ساری چیزیں رکھی ہیں حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا دنیا کے اندر کفر ہو اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہے لیکن حکمت اور مسلحت اس کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر کفر رہے تو یہ ارادہ کونیا ہوتا ہے کائنات اور دنیا کا نظام چلانے کے لیے مسلحتوں کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا نہیں ہے جیسے آپ نہیں چاہتے ہیں آپ پاؤں کٹوانا لیکن کٹوانا پڑتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر کفر رہے دنیا کے اندر نافرمانی ہو سرکشی ہو یہ اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ سب اللہ کے نیک بندر بن کر کے رہیں سب اللہ کے تعداد گزار رہیں اللہ کے نیک بندر اللہ یہ چاہتا ہے یہ مشیت شرعیہ شرعی مشیت ایسے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن وہ جو چیز ہے کہ کفر دنیا کے اندر یا نفاق یا برائیاں یہ کس لیے ہیں یہ ایک مصلحت کے تحت اور حکمت کے تحت ہے یہ بات واضح ہوگی نا کہ دنیا کے اندر چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مصلحت کا تقاضا ہے حکمت کا تقاضا دنیا کا نظام برقرار رکھنے کے لیے دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ حکمت اور مصلحت کے تحت یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اللہ ابراہین کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے برے لوگ برائی کرتے ہیں اور ایک انسان نیک انسان برائیوں دور رہتا ہے کیوں تاکہ اس کی برتری واضح ہو کہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی بات ماننے والا ہے اس لیے برائیاں ہوتی دنیا کے اندر اسے اللہ نے دو راستہ پیدا کیا اچھائی کبھی برائی کبھی کفر بھی اور ایمان کا بھی راستہ ہے سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے دنیا کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں آپ جھوٹ کو سوچ کر چھوڑ کر کے سچائی کا راستہ اپناتے ہیں تو اس میں آپ کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے برائی کے راستے کو چھوڑ دیا اور ایک آدمی برائی کے راستے پر چلا گیا اسی بنیاد پر آپ کا مقام مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہوتا ہے ورنہ سب وہی ہو جائیں گے دنیا کے اندر کفر کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس لیے پھر نیک و بد کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی تو اس لیے اللہ حین ان مسلحتوں کے تحت یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کسی قتل ہوتا ہے کوئی شراب پیتا ہے کوئی زنا کرتا ہے کوئی چوری کرتا ہے اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس کے اندر لیکن وہ شرعی مشیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا نہیں ہے اس سے راضی نہیں ہے لیکن دنیا کے نظام کے طور پر ساری چیزیں ہوتی ہیں مصلحت کے طور پر ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے شریعت کے اندر حدود ہیں اگر زنا کرو گے حد نافذ کی جائے گی چوری کرو گے ہاتھ کاٹے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر چوری ہوئی اس اللہ نے اس کا ایک حد رکھ گیا ہے اللہ نہیں چاہتا دنیا کے اندر پاک دامنی ختم ہو دنیا کے اندر زناکاری اس اسی اللہ رب العامی نے اس کا نظام رکھا ہے کہ حد رکھی ہے تاکہ انسان دنیا کے اندر چیز نہ کرے لیکن یہ ایک حکمت اور مسلحت کے تحت دنیا کے اندر چیز ہوتی ہے تاکہ نیک اور بد کے اندر فرق محسوس ہو کہ اچھا انسان ہے پارسا ہے نیک انسان ہے یہ جھوٹا انسان ہے برا انسان ہے یہ بدکار ہے شرابی ہے یہ یہ انسان پارسا اور نیک انسان ہے یہ فرق واضح کرنے کے لیے دنیا میں چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شران اس کو نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں برائیوں سے لیکن کائنات کا نظام چلانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں مصلحت جیسے حکمت کا تقاضا کیا پاؤں کاٹ دینا ایسے حکمت کا تقاضا اللہ حکیم ہے نا اللہ کا نام ایک حکیم ہے اس لیے عبد الحکیم نام رکھتے حکمتوں والا تو اللہ عربرامن کی حکمت اور اس کی مسلحت ہے کہ یہ چیز ہو تاکہ نیک بد کی کی پہچان ہو اس لیے اللہ رب میں چیز رکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شرح نہیں چاہتا وہ مشیت کونیا دنیا کا نظام چلانے کی مصلیحت کے تحت ہوتا ہے ایسی ارادہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ شرعیہ کہ اللہ تعالیٰ شران اس کو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ لوگ توحید پر رہیں شرک نہ کریں بدعت نہ کریں خرافات نہ کریں لوگ نمازوں کے پابند رہیں لوگ سچ بولیں اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں یہ چیز ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں اور ایک ارادہ کونیا کائناتی نظام دنیا کا نظام چلانے کے لیے تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر شرابی پی جاتی ہے جنا بھی کیا جاتا ہے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کو سزا دے گا دنیا کے اندر سزا مل گئی تو آخرت کے اندر سزا نہیں ملے گی اگر وہ اہل ایمان میں سے ہیں کیونکہ ایک جرم کی سزا ڈبل نہیں ہوتی ہے اگر کسی نے زنا کیا دنیا میں حد نافذ کر دی گئی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا شراب پیا اس کو کوڑے لگا دیے گئے آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی لیکن اگر دنیا میں نظام نہیں کیا یہ نظام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے اور انسان نے اگر توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے گا اور توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چاہے دے اس کو سزا چاہے اس کو سزا نہ دے لیکن اگر اہل ایمان ہے تو اس کے اندر توحید ہے تو لیکن اہل کفر ہیں شرک کرنے والے ہیں تو ان کے لیے سزا تو ہی ہے جہنم اللہ ان کے لیے ہمیشہ بنا کر کے رکھی ہے تو یہ اللہ علامین کی مشیت اور اس کے ارادے کے تحت چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے مشیت دو طرح کی ہوتی ہے مشیت شرعیہ اور مشیت کونیا کونی مشیت اور شرعی مشیت ایسی ارادہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے کونی ارادہ اور شرعی ارادہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کونی ارادہ لامحالہ ہوگا شرعی کونی ارادہ کیا ہے دنیا کے اندر کف بیماری موت برائی یہ کونی ارادہ ہے زلزلے آفتیں مصیبتیں یہ کونی ارادہ ہے یہ ہوگا دنیا کے اندر لامحالہ ہوگا یہ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا نہیں اللہ ان سے راضی نہیں ہے اور ایک دوسرا کیا ہے شرعی ارادہ شرعی ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک چاہنا لوگوں کے تعلق سے کہ انسان نیک رہے انسان برائی نہ کرے دنیا کے اندر شفا رہے دنیا کے اندر برائیاں نہ ہوں بیماریاں نہ ہوں نہ تو نہیں چاہتا ہے یہ شرعی ارادہ اللہ رب العالمین کا یہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ صحت مند دیکھیں گے کروڑوں کی تعداد میں اہل توحید الحمدللہ الحمد للہ دنیا کے اندر موجود لیکن کروڑوں کی تعداد میں کفر والے بھی ہیں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے یہ شرعی ارادہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن جو کونی ارادہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں رہتا ہے شرعی ارادے سے اللہ راضی رہتا ہے بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہوئی ایک دم بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ نہیں سمجھ میں آئی بات آ گئی نا سمجھ میں ہاں آ رہی ہے نا بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کیونکہ تقدیر کا مسئلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کوئی آدمی زنا کرتا ہے کوئی آدمی شراب پیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کونی مشیت کے تحت یہ چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے گا نہیں کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے تمیز کے لیے حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ فقیر بھی رکھا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے سب کو مالدار بنا دے وہ شاہ اللہ ہدا کو مجمع اللہ فرماتا اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے کوئی دنیا کے اندر کافی نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کونی مشیت اس کا متخاضی نہیں ہے تو انہیں مشیت یہ چاہتی کہ دنیا کے اندر کفر بھی رہے اگر تعالیٰ کفر سے راضی نہیں ہے ہے نا لیکن وہ چیز ہو کر کے رہتی ہے جیسے آپ میں نے مثال دی نا کہ پاؤں کاٹنا اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ اس سے راضی ہیں خوش ہیں نہیں چاہتا انسان لیکن حکمت کے تحت مسلحت کیا کہ کٹوا دیا جائے اس لیے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے پاؤں کو انسان کاٹ دیتا ہے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے انسان آپریشن کروا لیتا ہے حکمت کیا ہے مسلحت آپ کی زندگی کی بقا آپ کی حیات کی بقا یہ بڑی مصلحت ہے تو اس لیے اللہ رب مصلحتوں کے تحت ان چیزوں کو چاہتا ہے کون مشیت ہے لیکن شرام اس سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ اس سے راضی آپ اس سے راضی نہیں ہے پاؤں کاٹنے سے لیکن مجبور ایسے اللہ ابرآم دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر رہے وہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی آزمائش کرے جب انسان بیمار ہوتا ہے تب اس کو صحت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا جب انسان اگر بیمار نہیں ہوگا تو اس کو نہیں معلوم پڑے گا صحت کتنی اہمیت ہے انسان کے پاس اگر مال کی کمی نہ ہو تو انسان نہیں سمجھتا مال کی اہمیت اس کی عظمت اس کی قد و قیمت تو اس لیے اللہ ابراہین حکمت اور مسرتوں کے تحت اللہ کی کائنات میں اس کی دنیا میں ساری چیزیں اس کی مشیت کے ساتھ ہوتی ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ ان نہ ہوں اللہ کل شعین قدیر میرے موجودات والمعدومات اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجودات اور معدومات یعنی جو چیزیں موجود نہیں عدم میں ہیں ان میں سے ہر چیز پر اللہ ابامن قادر ہے جو چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو فنا کر سکتا ہے اور ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی نا انسان ہے مر جاتا ہے جانور ہے مر جاتے ہیں درخت ہے کٹ جاتا ہے ختم ہو گیا درخت سوکھ گیا تو موجود ہے اللہ نے اس کو عدم ختم کر دیا اور عدم سے وجود بھی اللہ لے کر کے آنے والا ہے کائنات کا وجود نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود بخشا ہمارا آپ کا وجود نہیں تھا آسمان زمین سورج چاند ستارے کچھ نہیں تھے نہ عرش تھا نہ کرسی تھی نہ آسمان نہ زمین کوئی چیز نہیں تھی اللہ نے اس کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا عدم سے یعنی اس کا کوئی وجود نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز موجود تھی اللہ نے اس سے کر دیا نہیں عدم سے یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اللہ نے اس کو پیدا کیا اللہ ماتا کی حل عطا الزان حین یکن شہ مذکورہ کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا ہے کہ اس کا کوئی خواب کوئی ذکر ہی نہیں تھا انسان کا اللہ نے پیدا کیا اس کو انسان پہلے نہیں تھے آسمان زمین پہلے نہیں تھے اللہ ان کو پیدا کیا تو عدم سے وجود بخش بخشنے والا اس پر بھی اللہ قادر ہے اور وجود دینے کے بعد اس کو فنا اور ختم کر دینے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے کون زیادہ مشکل ہے عدم سے وجود یا وجود سے عدم کرنا زیادہ مشکل کیا ہے عدم سے وجود میں لانا مشکل ہے زیادہ یا وجود سے عدم کرنا زیادہ مشکل ہے کیا زیادہ مشکل ہے ہاں؟ عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل ہے یہ آسمان و زمین نہیں تھے اب یہ مسجد ہے یہ مسجد نہیں تھی پہلے بنائی گئی مسجد کتنا دن لگا مسجد بنانے میں ہاں دو تین مہینہ تو لگا ہوگا نا یا سال بھر تو لگا ہوگا مسجد بنانے میں لیکن توڑنے میں اس کو کتنا دن لگے گا ہاں؟ دو دن کے اندر ٹوٹ جائے گی مسجد کی نہیں ٹوٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی وجود سے عدم میں لے جانا یہ مشکل نہیں ہے عدم سے وجود میں لانا یہ بہت زیادہ مشکل ہے تو اللہ رب العالمین نے سے سب کو وجود بخشا کچھ نہیں تھا دنیا کے اندر کچھ دنیا تھی ہی نہیں نہ چرند پرند تھے نہ آسمان نہ زمین نہ ہوا نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ انسان نہ فرشتے کوئی نہ کچھ نہیں تھے اللہ نے سب کو عدم سے وجود میں بخشا تو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں بخشنے پر قادر ہے تو وجود سے عدم میں لانا اور زیادہ آسان ہے اور زیادہ آسان ہے انسان کا پیدا کرنا اللہ نے پیدا کر دیا اب دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا نہیں پہلی بار انسان کوئی چیز کرتا مشکل دوبارہ اس کے لیے آسان ہو جاتا اللہ نے سب کو عدم سے وجود بخشا دوبارہ ان کو زندہ کرنے پر اللہ ابامن اس سے زیادہ قادر تو اللہ ابرامن ہر چیز پر قادر ہے موجودات کو عدم میں لے جانے والا اور جو عدم ہے ان سے ان کو وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے کیا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر فما من مخلوق فی الارض ولا فی السماء الا اللہ او خالق سبحانہ لا خالق غ ولا رب سوا یا ولا رب سوا کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے مگر اللہ ہی اس کا خالق ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس کا خالق نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کا رب نہیں ہے اللہ سب کا خالق ہے ساری دنیا کے لوگ اگر مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر کے چلی جائے تو اس کو جو ہے ان سے چھین بھی نہیں سکتے چھڑا بھی نہیں سکتے اللہ نے بیان کیا قرآن کے اندر نا اب مکھی کیا چھین کر لے جاتی ہے مکھی جیسے مان لیے آپ چڑھاوا چڑھاتے ہیں میٹھی چیز تو مکھی بیٹھتی ہے اس کا رس چوستی ہے کہ نہیں چوستی ہے اس کی شیرینی چوستی ہے نا مکھی تو وہ جو جن پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں کیا اس کو واپس کر سکتے ہیں اس کی شیرین جو چوس رہی ہے وہ اس شیرینی کو اس کو منع کر دے چھین لے نہیں کر سکتے وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ تو کسی کو پیدا کرنا دور کی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ ہی سب کا خالق ہے وہی سب کا رب العالمین ہے جو بھی آسمان و زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے وہ ماں ادا علی کا فقط امرا الباد بے تاعتی و تاعت رسل ہی وہ نہمن معاشیت ہی اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے اور اپنے رسولوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور اپنی معاشیت سے اور رسولوں کی معاشیت سے اللہ ان کو منع کر دیا اب یہ دوسری چیز میں بتایا تھا نا کہ مشیت کے اندر دوسرا درجہ کیا ہے پیدا کرنا یہاں مسلم نے بیان کر دیا کہ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین تو مشیت اللہ کی ہوئی پیدا کرنے کی تو اللہ نے سب کو پیدا کیا دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے دنیا کی ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا کسی چیز کو نہ کسی کی روح کو نہ کوئی مکھی نہ کوئی انسان کوئی جانور کسی بھی چیز کو اللہ ابامین جو ہے کے علاوہ کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا ہے اللہ ہی پیدا کرنے والا ادب سے وجود میں لانے والا اللہ رب العالمین ہے تو یہ تقدیر کے جو درجے باقی تھے ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے مشیت اور پیدا کرنا تو اس طریقے سے تقدیر پر ایمان لانے میں چار چیزیں یا چار بنیادی چیزیں ہیں پہلی چیز یہ کہ اللہ رب کو ہر چیز کا علم نمبر دو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق سب کی تقدیر لکھی ایسا نہیں کہ اللہ نے ایسے لکھ دینا عزب اللہ ظاہر نہیں اللہ نے علم کے مطابق کہ آپ کیا کریں گے آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے ولادت سے لے کر کے اور جنت اور جہنم میں جانے تک تمام چیزوں کو بلکہ اس سے پہلے روح اور ہمارا اور آپ کا وجود نہیں تھا تو بھی اللہ ابامن ہر ایک کے بارے میں سب کچھ جاننے والا تھا کسی کا کوئی وجود نہیں تھا تب بھی اللہ ابامن ہر ایک کے بارے میں سب کچھ جاننے والا تھا تو اللہ نے علم کے مطابق سب کی چیزیں لکھی ہیں تیسری چیز مشیت کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہی اس کی کائنات میں کوئی چیز ہوتی ہے اگر اللہ کی مشیت نہ ہو کوئی چیز ہو جائے تو اللہ کے لیے کمزوری ہے نا یہ آجزی ہے جیسے آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز اور آپ کو پتہ نہ چلے تو کہیں کہ بھائی تو کمزور انسان ہے یہ آپ کے آپ کمپنی میں ہیں کمپنی کے اندر کوئی بڑا کام ہو جائے آپ کو پتہ نہ چلے اس کا مطلب کہ آپ کامیاب مدیر نہیں ہیں کامیاب ڈائریکٹر نہیں ہیں آپ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی کمپنی کے اندر کیا کیا چیز ہو رہا چوریاں ہو رہی ہیں مستعودہ سے اسٹور روم ساری چیزیں بیچی جا رہی ہیں آپ کو پتہ تک نہیں ہو رہا فلاں فلاں چیز ہو گئی اتنا بڑا بڑا حادثہ ہو گیا اور مدیر کو ڈائریکٹر کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ایک عجز اور نقص ہے یہ یہ کمی ہے کامیاب ڈائریکٹر نہیں ہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حرب سب کا خالص دنیا کا نظام چلانے والا لہذا اللہ کی مشیت جب ہوتی تبھی کوئی چیز ہوتی ہے اور چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے علم کے مطابق سب کی تقدیر لکھی اور اس کی مشیت ہی سر چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کے مطابق اللہ نے سب کو پیدا کیا تو یہ خلق یہ چوتھی چیز ہے تو یہ تقدیر کے جو چار درجات ہیں یہ تقدیر سے متعلق چار بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا انسان کے لیے واجب اور ضروری اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر کے اندر پختگی پیدا فرمائے ایمان میں اور اللہ ابرامین ہمیں صلب صن کے عقیدے پر قائم رکھے امین و صاء البین محمد والا علیہ و جزاک اللہ خیر باقی باتیں ان شاء اللہ آنے والے درست میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی